جو امت سب سے بہترین ہے تو سب چیزیں سب سے بہتر ہے مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اکرامی سب سے بہتر پوری دنیا میں سب سے محبوب ترین اللہ جل کے لیے تو اس وجہ سے ہم قدر کرے قرآن شریف کی احاد قرآن شریف میں کتنے فضائل ہے احادی شریف میں کتنے فضائل ہے مثال کے طور پر قرآن شریف میں ہے کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیدبرو ڈبرو آیاتی کہ یہ قرآن شریف جو ہے یہ کتاب ہے مبارک اس میں کتنی برکت ہے اور برکت کا مطلب یہ ہے الاشیاء القلیلہ والمنافع الکثیرہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک آئین ایک دستور ہے لیکن ہمیشہ کے لیے ہر جگہ کے لیے ہر وقت کے لیے اس وجہ سے سینا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت سے پہلے قرآن شریف کی تقبیل اور بوسہ دیا کرتے تھے اور پھر فرماتے تھے ہاضا دستور ربی کہ یہ تو میرا رب کا آئین ہے اور دستور ہے تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے کتنی تاثیر ہوتی تھی قرآن شریف کی کہ ایک مرتبہ مشکا شریف احمد مشہور حدیث ہے مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ تلاوت کیجئے گا تو فرمایا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہ کیا میں تلاوت کروں وہ علیہ کا انزل اور آپ پر جو ہے قرآن شریف نازل ہوئی تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیری کہ میری دل یہ چاہتا ہے کہ میں اور سے سنو آپ تلاوت کریں تو عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت شروع فرمائے اور پھر سورہ نساء شروع فرمائے جب اس آیت پر پہنچے فقیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی کا شہیدا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ دینا پڑے گا قیامت کے روز اپنی امت کے خلاف فرمایا حسبک اب ٹھہر جائے کافی پھر فرمایا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے میں نے جب اوپر دیکھا تو دیکھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت و عینا تذریفان کے آنسو مبارک جاری تھے ہم یہ پوچھے اپنے آپ سے کہ کیا ہم تلاوت کرتے کبھی بھی ایک آنسو نکلا ہمارے آنکھوں سے لقد انزلنا کتابا فیہ ذکرکم یہ ہماری حالت ہونا چاہیے کہ قرآن شریف کو ہم اپنے دلوں سے ٹولے کہ جتنے بھی احکامات ہیں منحیات ہیں تو کیا ہم ان سے جو ہے عمل کرتے ہیں پرہیز کرتے ہیں یہاں ہمارے افریقہ میں ایک واقعہ ہے قرآن شریف نے اشارہ فرمایا اور سراحتن بھی فرمایا آخر میں کہ نجاشی تھے وہاں پر ان کے ساتھی تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت فرمائی أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ رسول کہ جب وہ قرآن شریف کو سنے اور تلاوت کی سنے مطلب تو پھر ان کی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہو گئے حالانکہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے پہلے آنسو جاری ہو گئے تو یہ اتنی تاثیر ان کے لیے جمال عبد الناصر کے بارے میں لکھا ہے ایک مرتبہ ان کا سفر ہوا روس کا اس وقت مصر اور روس کا اچھے تعلقات تھے اور شیخ عبدالباسد رحمہ اللہ کو ساتھ لے گئے تو اس وقت جبکہ جو ہے کوئی مطلب اہم بات نہیں تھی تو کوئی خالی وقت تھا تو پوچھا یہ کون ہے تو کہا کہ یہ ہمارا قاری ہے اور مقری ہے دنیا کے سب سے مشہور قاری تو اس نے تلاوت شروع کی اور آدھا گھنٹہ بیس منٹ کے بعد جو بھی ہو تو پھر جب دیکھا تو سب یہ حالانکہ سب کمیونسٹ اللہ کو ماننے والے بھی نہیں تقریباً سب کے سب رو رہے تو پوچھا بھائی آپ لوگ سب رو رہے کیا کہا کہ جب آپ کے قاری صاحب نے تلاوت کی تو ہمارے دل کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ ہمارے اوپر اتنا اثر ہو گیا کہ ہم جو ہے رونے لگے تو دیکھو یہ تو کمیونسٹ قسم کے مول تو اور ان پر بھی لیکن ہمارے دلوں میں کیا کچھ اثر ہے تو ہر ایک کو سوچنا چاہیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بخاری شریف میں من تعلم القرآن و علمہ سب سے بہترین آپ میں سے وہ ہے جو کہ قرآن شریف کے ساتھ جو ہے آپ اس کی سیکھے اور سکھائے ہم ابھی آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے قرآن شریف کے لیے اور کتنا وقت ہے ہمارے جوال اور سیل فون کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے قرآن شریف کے لیے اور کتنے وقت ہے ٹی وی کے لیے اخبار کے لیے اور فضول چیزیں حرام چیزیں کے لیے تو ہر ایک اپنے آپ سے یہ پوچھیں لوی ٹو انہا ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر میں ذکر فرمایا لو ٹو انہا فی قلب کل انسان امتی میرا دل کا بہت زیادہ تمنا ہے لدیت ٹو المبال کا تمنی تو میرا دل میں بہت زیادہ تمنا ہے کہ ہر ایک امتی مرد ہو عورت ہو عالم ہو غیر عالم ہو جو بھی ہو کہ وہ حفظ کرے اور یاد کرے زبانی سورہ یاسین کو بھی اور سورہ ملک سورہ تبارک کو کہ کیا ہم دیکھتے ہیں اپنے خاندان میں اپنی فیملی خاندان میں تو کتنے لوگوں نے اس کو جو ہے زبانی یاد کی ہم پڑھتے بھی نہیں اور یاد بھی نہیں کرتے وقول الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی بارگاہ میں شکایت فرماتے یا اللہ میرے قوم نے اس قرآن شریف کو چھوڑ دیا ترک کر دیا شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت بہترین بات فرمایا فرمائے محجورہ کے بہت اقسام ہیں ایک تو وہ لوگ جو کہ کفار غیر مسلم ہیں انہوں نے تو ایمان ہی نہیں کی لائے قرآن شریف پر تو یہ محجورہ ہے ہم لوگ جنہوں نے ایمان لائے تو لیکن ہم نے تلاوت نہیں کی ہم میں سے کون ہے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے رمضان آیا تو کچھ تلاوت کر لی گیارہ مہینہ قرآن شریف کو رکھ دیا تو یہ ضرور محجورہ ہے کہ گویا کہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں اگر خدا نخواستہ قرآن شریف میں ان اللہ حرف و بھی اقوام آخرین صحیح مسلم کے حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ مصطفیٰ حبیب اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا تعلق ہو قرآن شریف سے لگاؤ ہو قرآن شریف سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے اور جو آدمی بے پرواہی کا تعلق رکھے مطلب کوئی تعلق نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور خوار کریں گے ہم اپنے آپ کو دیکھیں امت کی حالت کو دیکھیں ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کا توجہ کہ ایسی چیزوں میں ہے جو کہ بالکل اسلام کے خلاف ہے اور قرآن شریف کو بس کبھی کبھی کسی کا انتقال ہو گیا یا کوئی بیمار ہے کہا کو کوئی سورہ تلاوت کرو بس تو جو چیز ادنا ہے ہم نے اس کو اختیار کیا اور جو چیز اعلیٰ ہے قرآن شریف سب سے بڑا معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہم نے چھوڑ دیا تو ابن تیمیہ کی بات کہ ہم نے ایمان لائے اور پھر جو ہے عمل نہیں کی یا ایمان لایا اور عمل بھی کی لیکن پھر تفکر تدبر نہیں کی قرآن کا کیا پیغام ہے میرے لیے میری زندگی میں اپنے خاندان کے لیے امت کے ہم نے ایمان لائے اور جو ہے ہم نے جو ہے عمل بھی کی تدبر بھی کی لیکن ہم نے قرآن شریف کی تبلیغ نہیں کی آپ دیکھتے ہیں آج جو ہے میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کے بارے میں کیا کیا چیزیں جو ہے اسلام کی صورت کو بالکل مسخ کرنا چاہتے ہیں چونکہ کوٹائی ہماری ہے ہم نے جو ہے قرآن شریف کو احادیث مبارکہ کو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح انداز میں پیش نہیں کیا قرآن اسلام کے خوبیہ کو پیش نہیں کیا تو کوتاہی ہماری ہے تو ہم ہر ایک سوچے کہ ہمارا کتنے تعلقات ہیں قرآن شریف کے ہمارے علماء اکرام ہمارے اکابر حضرت شیخ نور اللہ مرکدو کی کے خاندان اور آپ بیٹی میں آپ دیکھیں کہ ایک ایک دن میں چالیس چالیس سپارہ پڑھتے تھے جو ہے ایک یومیہ رمضان میں اور جو ہے خواتین حافظہ تھی اور ایسے ماحول تھا اس ماحول میں حضرت شیخ رحمہ اللہ نور اللہ جو ہے مطلب ان کے والدہ اور دادا دادی سب جو ہے تو ایسے ماحول ہو تو ظاہر بات ہے کہ بچے بھی اولیاء اللہ اور بڑے بڑے بنیں گے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب خود فرمایا ہمیں کہا کہ ہمارے اس جگہ پر جو ہے جب میں طالب علم تھا اور لوگوں نے کہا کہ یا کوئی حافظ نہیں تو میں نے کہا فکر مت کرو کہ میں تراوی آؤں گا سبحان اللہ حضرت نے تراوی شروع کر دی ستائیس دن میں قرآن شریف کو یاد کر لیا تراوی سنا جائے پوری مکمل قرآن میں نے پوچھا حضرت یہ کیسے آپ نے یاد فرمایا تو کہا کہ شہری سے لے کر افطار تک میں یاد کرتا تھا تو دیکھو یہ تو ہمارے زمانے کے واقعہ مطلب ہمارے اساتذہ کی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں کیا لکھا لکھا حضرت مفتی صاحب نے قرآن شریف کو ختم کرنا مقصود نہیں اپنی زندگی کو قرآن شریف میں ختم کرنا مقصود ہے کہ بالکل آخر دم تک جو ہے ہم قرآن شریف کے ساتھ ہمارے تعلق ہو تفسیر ہو یا تلاوت ہو یا حفظ ہو دیکھیے ہمارے یہاں ہر ہفتے کو ابھی کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے حفظ کا کسی کا لڑکا لڑکی وغیرہ جو ہے حافظ ہو گیا تو کتنی خوشی کی بات لیکن بعض چیزیں کی طرف ہمارے توجہ نہیں ہوتے مثلا بخاری شریف میں ہے بے اسمال احدم اے یقول نسی تو آیت تکیت وکیت کہ یہ تو بہت بری بات ہے کہ آدمی یوں کہے کہ میں آیت بھول گیا بل نس سیا تو ہمارے قرآن شریف میں آخر میں لکھا ہے کہ اللہ مذکرنی نی ما نسیتو ہم یوں نہیں کہتے کہ جائز نہیں لیکن اگر ہم حدیث پر عمل کرے تو بہت بہتر ہے تو یوں پڑھنا چاہیے اللہ مذکرنی مین ما نسیتو یا جمع اللہ مذکرنا نا ما نسینا تو کم از کم حدیث پر بھی عمل ہو گیا قرآن شریف کی تکمیل کیسی کرنی ہے یہ سب کچھ اس نے علامہ نووی نے طبیان میں علامہ سیوتی نے الاقان میں عجیب عجیب واقعات اس بارے میں لکھا عبی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اقر القوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عبی بن رضی اللہ عنہ اقرال القوم جو ہے صحابہ میں چنانچہ سین عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب امام کا تعین ہوا تقرر ہوا تو اسی عبی بن کعب کو امام منتخب فرمایا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ تو علامہ نے فرمایا کہ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی عادت مبارک ہے یہ جب قرآن شریف کی ختم فرماتے تھے تو قل اعوذ برب الناس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ اولائکا کا اللہ من میں ربیم اولائکا مفلحون تو یہ نہیں کہ ہم ہماری طرف سے یہ تو سب احادیث سے بھی الحال المرتحل کی شیر و روایت ہے اور عبی بن رضی اللہ عنہ نے عملی طور پر بتایا تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں جب ہم سورہ تک پہنچ جائے آخری باعث سورہ جو ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے معارف القرآن میں اور تفسیر ابن کثیر میں بھی مذکور ہے کہ ہر صورت کے بعد وہ اماں رب حدیث پھر اللہ اکبر کہنا یہ مستحب سنت ہے پھر علم نشرہ کے بعد سنت ہے تو ماشاءاللہ اللہ آج کل جو نئے ایڈیشن ہے قرآن شریف کے تو اس کے جو حاشیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے میں اسلام کے جو قرآن ہے کہ ہر سورہ کے بعد ودحا سے لے کر اناس تک آپ اللہ اکبر کہے تو اس چیزے کی طرف ہمارے خیال نہیں ہوتا ہے حالانکہ یہ چیزیں کو ہم کے شاگرد اولاد کو علامہ نووی نے رحم اللہ نے تصنیف فرمائی کتاب الازکار میں جس وقت قرآن شریف کا ختم ہوتا ہے چار ہزار ملائکہ نازل ہوتے ہیں صرف آمین کہنے کے لیے تو کیسے مطلب یہ کہ زبردست موقع ہے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارتجا کرے اسی طریقے سے یہ مثبت پہلو ہے لیکن چند منفی پہلو بھی ہم دیکھیں کہ آج کل جو ہے بعض قرآ آتے ہیں باہر سے میں نے خود دیکھا میں پتوریا ہفتے پہلے چار پانچ ہفتے پہلے اور پھر جو ہے ایک مشہور قاری صاحب آئے تو ان سے درخواست کی قاری صاحب آپ یہاں تشریف لے آئے تو کہا بیس ہزار رین دے دو میں آ جاؤں گا تو کیا ضرورت ہے ہم ایسے لوگوں کو لے آئے اور دو ہزار ڈالر اور چار ہزار ڈالر ہم دے ان کو تو دیکھیے قرآن شریف میں صاف ہے یہ مسئلہ ولا بھی آیات تمنا خلیلہ یہ قرآن شریف جو ہے کوئی بیچنے والی چیز نہیں ہے اور ہم جب ایسے لوگوں کو ہم دعوت دے اور داداری بھی نہ ہو اور ہم ان کو جو ہے آسمان تک چرا دیں تو ہم بھی تو مجرم بن جاتے ہیں تو ہم کو جو سوچنا چاہیے یہ قرآن شریف وہ ہے کہ تقدس اس کے ہم کو پتہ ہے آداب اس کے کیا ہے سب کچھ جو ہے حضو بغیر تلاوت مطلب امس نہیں کر سکتے قرآن شریف کی لا یا اللہ متحرون منفی پہلو یہ ہے ہمارے شاگرد ہمارے ساتھی کتنے جو ہے حافظ تھے اب آپ جا کر پوچھے ایک سپارہ بھی اما کے سوا نہیں پڑھ سکتے بالکل التفات نہیں تھا بھول گئے ومن اعرض عن ذکری لہو له شا ونا ونحشره ہو یوم القیامت جب ہم اعراض کرتے ہیں قرآن شریف کی اللہ تعالی اس دنیا کی دنیا زندگی بھی مصیبت والے دیں گے اور قیامت کے روز وہ آدمی نابینا ہوگا وہ آدمی پوچھے گا یا اللہ میں تو دیکھ سکتا تھا کیوں میں نابینا ہوں کذار کا آیاتنا فنسی آپ نے جو ہے بھول گئے تو مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں وہ کذار کر تنسا دیکھو کتنی زبردست وعید ہے تو ہم ہر ایک سوچے اپنے بچے کے لیے ہم نے زبردست جلسہ کی ہم بچے کو پوچھتے ہیں بے تراوی سناتے ہو وہ کہتے میں تو بہت مشغول ہوں میرے پاس ٹائم نہیں تو والدین کی طرف سے جو ہے وہ توجہ کی ضرورت ہے ہم خود جو ہے تلاوت وغیرہ جو ہے کرے اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہم محتاج ہے قرآن شریف کی ہم محتاج ہے دین اسلام کی تو جو ہے ہمارے گھروں میں حافظ بن جائے عالم بن جائے بہت اچھی بات لیکن اس کو سنبھالنا اور نبھانا وہ بھی ہماری ذمہ داری کو افریقہ کی تاریخ ہم دیکھیں کتنی زبردست لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے سیونٹین ایٹی ون تو وہاں پر امام ٹوانگورو جو ہے وہ وہاں روبن لینڈ میں گرفتار تھے انڈونیشیا والوں نے اس کو یہاں بھیجا کہا کہ بہت گڑبڑی کرتے ہو سیاسی میدان میں اور سیونٹین ایٹی ون سے لے کر سیونٹین نائنٹی تھری تک تیرہ سال روبن آئی میں گرفتار رہے شیخ بھی تھے امام بھی تھے وہاں حفظن اس نے قرآن شریف کی تھی لکھا اور اس کو قلم بند کیا وغیرہ جو ہے وہ قرآن شریف ابھی تک ہے وہ ایم جی سی ٹاؤن کے علماء کے پاس ہے تو یہ سب سے پہلے قرآن شریف جو ساؤتھ افریقہ کی تاریخ میں اور پھر سیونٹین نائنٹی فور ہمارا انتخابات دو سو سال پہلے وہاں پر اول مسجد کا امام بھی رہے اور وہ سب سے پہلے مسجد یہ ہمارے زبردست تاریخ لیکن لوگوں کو مسلمان کو پتہ نہیں تو اور لوگوں کو کیا پتہ ہوگا تو ہم ان چیزیں کو بتائے وبن آئلن جو ہے بہت اہم ہے ہمارے مسلمان کو لیے چونکہ ہمارے سب سے پہلے قرآن شریف قلم بند ہوا وہاں پر اور امام توانگورو جو ہے نے زبردست خدمت انجام دی پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اللہ کتنے علماء آیا شیخ صالح آبادی آئے ہمارے یہ حضرت حافظ عبد الرحمان صاحب رحمہ اللہ اور بھی کتنے علماء اور حفاظ آئے زبردست خدمت کی قرآن شریف کی تو اگر ہم یہ کرے تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی بہت ترقی جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں دین اسلام قرآن شریف کو بس ایک چیز آپ جا کر دیکھیں یونیورسٹی وغیرہ میں ان کو تو اس بات کی فکر ہے کہ سائنس اور یہ وہ ان چیزوں کو زیادہ فروغ دے بہ نسبت قرآن شریف وغیرہ قرآن شریف پانچ فیصد یہ اسی فیصد تو پھر امت مسلمہ کیسے ترقی کر سکتی جو سب سے بڑا موجزہ ہے ہم اس سے اعراض کریں تو ہر ایک لقد انزلنا کتابا فیہ ذکرکم دو مثالیں میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں ہم جو ہے میراث کے مسئلے میں دیکھیں قرآن شریف نے فرمایا یہ تو ہمارے ہر ایک کے ساتھ تعلق ہے اگر ہم نے صحیح عمل کی وزار کلفوز العظیم اور اگر ہم نے اپنے وسیعت نامہ میں اپنے ول میں گھربری کی تو پھر فرمایا خالدن فیہا جہنم میں اور ہمیشہ موت لمبی مدت کے لیے بل عذاب عزاب تو یہ تو ہمارے لیے اور کسی کے لیے نہیں یمحق اللہ ربا و صدقت و حل اللہ البیع وحرم ربا ہم میں سے کون ہے جو آج کل بچ جاتے ہیں ربا سے تقریباً نوے فیصد ننانوے فیصد ہم اس میں تو قرآن شریف ایک زندہ کتاب ہے قرآن شریف ایک آئین اور دستور ہے یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں یہ قصہ کہانی کی کتاب نہیں یہ حدل للناس ہے تو میرے لیے آپ کے لیے امت مسلمہ کے لیے تو جتنے بھی ہمارا گہرا تعلق ہوگا قرآن شریف کے ساتھ صرف ثواب کے لیے نہیں اور برکت کے لیے نہیں تو امت اور ہم بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے صلی علی رسول الکریم لا علم لنا الا ما علمتنا المطنا انت العلیم الحکیم حضرت مفتی رضا رضاول صاحب ہمارے استاد مکرم تامر برکاتم اور محترم علماء کرام ٹوڈے انشاءاللہ وی شیل علما اباؤٹ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ واز اے مرید آف حضرت مولانا گنگوہی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ از فیمس فار دا کتاب نون اس تعلیم الاسلام اینڈ دس واز پرنٹڈ ان انڈیا ان دوز ڈیز دا اوریجنز آف حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ گوز ٹو وے ہیز گریٹ گرینڈ پیرنٹس کیم فرام یمن a person by the name of Sheikh Jamaluddin, rahmatullah And they used to deal in pearls, diamonds, rubies, emeralds, etc. And they used to travel from Yemen to different parts of the world. Uh, and they used to travel by boat and ship, etc. And one occasion, the ship sunk, was about, was, was sinking, and one young boy then, uh, many people died when the ship sunk or the boat sunk, and one young boy Then he made it to the shores of India, uh, South India at that time. And uh, at that time, one person from Bangalore, uh, he uh, adopted this boy and the result was that uh, for many, many years then it continued and from that period for about three hundred years, the origins or the ancestry of Mufti Kifayatullah Rahmatullah is not known. Nonetheless, Mufti Kifayatullah Rahmatullah then was born in Bhopal, uh, in Shah and his father was Sheikh Inayatullah. Uh, there were a lot of siblings in the family and uh, very, very poor, difficult situations. The father used to make topis with his hands, very uh, unique type of topis, and he taught this quality this fun uh, skill to his children also. And at a young age then, the son started acquiring knowledge of deen in the local madrasa. And then there was a suggestion that uh, he be sent to Darulum Deoban for five years. And the father said, no, I cannot send him. And then there was another student by the name of uh, Maulana Sayyid, Sayyid Faibul Hassan Rahmatullah Uh, he said, I'll, I'll look after this boy this youngster. So then the father agreed, and Mufti Kifayatullah Rahmatullahi started his uh, journey for the acquisition of knowledge in Darul Uloom And in the class, when the Ustad used to be giving lessons, then he used to be sitting right at the back, and he used to be busy making topis. And the making of the topis was because of desperation, that he could not afford uh, the fees and all the other expenses, etc., but his mind and his ears was uh, in the lesson of the ustad. And when the lesson used to be over, and as we commonly know that uh, when they have when they make takrar, then Mufti Kifayatullah Rahmatullah he used to then lead the takrar and he used to repeat the ustad's lesson exactly how uh, the ustad mentioned. So this was like common and he never, the father had a quality of not accepting any gifts from anybody. So this quality came into Mufti, into the son, Mufti Kifayatullah, and he would not accept any gift, any assistance, any favors, any monetary favors, any stipend from anybody, and he would rather be busy making his copies in the classroom, but the mind was 100% alert to the extent that uh, they say that he was so clever, Allah Ta'ala gave him such, uh, uh, such a memory that uh, when they were doing one particular a, book of on Mantik known as Mir Zahid. Then another student wrote, uh, in the exams, another student wrote the answer in two pages. And Mufti Kifayatullah wrote the same answer in half a page. And the person who was writing and marking the paper was none other than Sheikhul Hind, Hazrat Maulana Mahmud hasan Rahmatullah alayh. And he gave both equal numbers. So this shows the extraordinary level of intelligence of Mufti Kifayatullah Rahmatullah Ali. Uh, at night also, he would not study a lot, but he had like a photographic memory, like the memory, something uh, not equal, but something very close to Allama and Shah Kashmiri Rahmatullah Ali, that whatever they heard once, then they would remember that forever. Nonetheless, he completed his studies, and then he uh, joined a madrasa known as Madrasa Ainul Ilm, and there they started, uh, started teaching, etc. And uh, the fitna of Qadianiyat was common, the problem of Qadianiyat was, was, was known to everybody, and Mufti Kifayatullah Rahmatullah then started a magazine known as Risalatul Burhan, and this was in order to combat Qadianism uh, at that time now, we're going back 100 years, 120 years. Uh, at that time, Maulana Ezzaz Ali Rahmatullahi Ali also was one of the teachers there. Uh, and then, while in a madrasa, they got news that the Christians are making a lot of effort on the Muslims, and they are propagating Christianity. So on one occasion in Ramadan, Maulana Mufti Kifayatullah Rahmatullah Ali, went with two ustads, Maulana Izaz Ali Rahmatullah Ali, Maulana Ikramul Haq Rahmatullah Ali. And in Ramzan, from Zohar time, they started answering all the questions of the Christians. And uh, it, the time for Asr set, they read the Asr Salah, they continued answering the questions. The time for Maghrib came, they read Salah. Maulana Izaz Ali Rahmatullah Ali, he went away, he said, I may have to make my Taraweeh. Maulana said, no, we have to now defend Islam. And they continued till Isha. Isha came, they read the Isha namaz quickly, and they continued the debate. And this continued till uh, 12 o'clock at night. From 12 o'clock in the morning till 12 o'clock at night, it was like an open in a bazaar type of environment. And Mufti Kifayatullah rahmatullahi at that moment continued answering. Uh, every time uh, there, there were two people in the in the bazaar and the comment in Urdu and in دو مولویوں نے اسلام کا کی لاج رکھ لی خدا جانے یہ کہاں سے آئے ایک آدمی بولا وہ جو دبلا پتلا سوکھا سا آدمی تھا تم نے دیکھا وہ شیر کی طرح گر رہا تھا اور ان کی ہر بات سے پادری صاحب کو پسینہ آ جاتا تھا ایوری time very very worry see with be tense. and ten, uh, uh, you know, you used to tension him up, so to say. And uh, two people were commenting that those two Malvis, we don't know where they came from, so thin and, you know, they were dry. But when they used to speak, they used to speak like a lion is roaring in the crowd. And Allah subhanahu and they and those people they commented that you know the dead two Malvis they actually saved the, the name of Islam and uh, there was a there was an effort by the British government from government level to make the entire India convert into Christianity. And priests came from America, from England, from Europe, different parts of the world. Uh, priest center, uh, different priests came, and that was the seeker uh, of the ulama and the mujahidana spirit of the ulama to combat Christianity in every aspect. After uh, being in Madrasa Ainul Ilm for many years, uh, the difficult conditions came uh, upon the teachers. At that time, they used to be earning 18 rupees a month salary, and the madrasa authorities told them, "Sorry, we cannot afford 18 rupees. Now we're reducing your salary." And they then reduced the salaries of the ustad. And Mufti Kifayatullah Rahmatullah and them, they said, "We are not here for salaries. We are here to serve the deen of Allah subhanahu wa ta'ala." Nonetheless, uh, when the Ustad, the founder of Madrasa Ainul Ilm passed away, then Maulana, Maulana uh, Aminuddin Rahmatullah Ali of Delhi, uh, he had a madrasa in Delhi known as Madrasa Aminia and he came to Madrasa Ainul Ilm to fetch Maulana Mufti Kifayatullah Rahmatullah Ali and Mufti Kifayatullah Rahmatullah Ali then agreed. Prior to that, he had made another effort also, but the Ustad and the founder of Madrasa Ainul Ilm did not give him permission. Nonetheless, when Mufti Kifatullah came to Delhi, then immediately uh, Mufti Sahib became very, very famous, uh, popular. Uh, people started benefiting, not only the people of knowledge, but even the judges, they started benefiting from uh, Mufti Kifayatullah because every time there was a Muslim issue where it be related to divorce or related to inheritance, Mufti Sahib used to in such simple words give answers that the judges were very, very relieved that now we have a person who has made our task very, very easy in, uh, in order to understand the Islamic aspects of world uh, inheritance, arbitration and disputes, etc. Uh, at that time there was a, a tradition amongst the madrasa students that the, uh, the poor students would go to the house of the wealthy people and uh, if there was a mayyat or something of that nature, then they would read, make khatam, etc. Mufti Sahib, when he came there, he did not like this practice, and immediately he put a stop to this practice. And uh, uh he said, no, it is against the, uh, the dignity and the honor of students that they should be going to, uh, to you know, the people who have means. Uh, the people of means must bring whatever they can to the madrasa. It must not be the other way. And Alhamdulillah, Mufti Sahib then uh, continued making the khidmat. He started an Anjuman Islahul Kalam, uh, where people were taught how to give talk, like our Anjumans in our madrasas, and how to debate with the Christians, with the Qadianis, with the Shias, with different, uh, you know, groups, etc. In 1910, the Ottoman Empire, there was a lot of pressure on the Ottoman Empire, and they were controlling the Haramain, etc and uh, the British then uh, through the through Lawrence of Arabia, etc., they they started planning uh, against uh, the Ottoman Empire. At that time, Mufti Kifayatullah Rahmatullah then started a collection for for the for the Osmani Khilafat, and they raised 3,894 rupees, and they sent it to Turkey uh, through the Hilal-e Ahmar, the Red Crescent, and this was uh, in order to bolster the Osmani Khilafat. The ulama kiram of India had fikr of, the, of what was happening in the world, alhamdulillah. Uh, then came a time when the British announced that they are now going to leave India. This was in 1917. And the, they only left India and they gave India independence, joined India-Pakistan, that time was one, India-Pakistan-Bangladesh, in 1948. So after 30 years only that materialized, but they announced it that, you know, we're going to give now independence. So people thought independence was going to come in a year's time or two years' time. And there were roundtable conferences taking place in London, etc. And at that time, people were saying, no, we must not oppose the British now. You know, we don't want to antagonize the Muslim position, etc. And the Muslims and the Hindus, they started having meetings. The leadership of the Muslims started meeting, etc. And nonetheless, uh, a time came when there were unity, there were uh, alliances between the Muslims and the Hindus. And the Hindus at one stage said that, see, if a person leaves Islam, you probably got a, a, a law that, you know, that person must be, uh, that, is, that person is, uh, his, his life is no more spared. So you people must change that law. Uh, Mufti Kifayatullah, uh, many of the leaders said, and you people must stop propagating to the Hindus. So the Muslim leaders who are not ulama, they agreed to it. But Mufti Kifayatullah Rahmatullah said, no, we cannot agree to what our deen teaches us. First of all, the law of irtidad, when you leave, you become apostate, you know, will only apply in a Muslim country, in a Muslim state, if they are Islami, if they a Amirul Mu'mineen. So, it's not going to apply to India in any case. And as far as propagating of deen to the non-Muslims, that is our religion and we are here for that purpose. So you cannot stop us as far as that is concerned. But Mufti Kifayatullah Rahmatullah Ali then realized that the leadership of the Muslims, they do not have deen. And they are going to be making many, many decisions which are going to be against the spirit of deen and Islam, etc. So at that time, uh, the Shaykh al-Hind Rahmatullah Ali was uh, in, in Malta and he was jailed for three, four years and uh, Mufti Kifayatullah rahmatullahi and many, many ulama kiram, they got together and they said that we need to now, as an ulama organization, as ulama, we need to have our independent voice. You've got the Muslim League, you, uh, in which there are many, many non-alims, etc. Uh, however, uh, we as ulama need to organize ourselves. And in 1910, uh, the decision was made. Uh, in 1917, a decision was made that the Jamiatul Ulama Hind will be established. Uh, initially, there were only 25 ulama, and then it, every year they, it gained traction, and alhamdulillah, more and more ulama got involved. But the, the, the Amir of Jamiatul Hind was Sheikhul Hind Rahmatullah But he, he was not present, so in his place it was Mufti Kifayatullah Rahmatullah who played the role of, uh, of uh, uh acting Amir, so to say. In this particular manner, uh, there was a stage when the Muslims felt that, you know, the British are playing a dual role. On one hand, they're talking of independence. On the other hand, they are doing everything against the country, against the Muslims, against the Hindus, etc. So uh, a stage came where there was, uh, there was a conference that was held that we need to cut off ties with the British. We need to cut off ties totally with the British many uh, uh, Muslims uh, leaders or uh, non-ulama felt that no, no, we cannot cut off ties with the British at this stage. So Mufti Kifayatullah Rahmatullah Alayhi, the Jimmy Hind at that, at, at, that moment took a stand that no, we need to cut off ties because that's the only way they, they will start listening to our voice. In the meantime, the Hindus were making a lot of effort on the, on the Muslims. And many, many villages, गांव dar गांव मुसलमान Hindu बन, बनते चले जा रहे Hindus started becoming, Muslims started becoming Hindus. And uh, Mufti Kifayatullah Rahmatullahi uh, alerted all the ulama and told them that this is a very major problem, we need to attend to it. And he sent ulama to different parts of India to go and combat this. Uh, the Hindus would tell the Muslims, the uh, one village they came, all the Muslims became Hindus. And uh, the, the Hindus were told by the Muslims, but the Muslims were told by the Hindus that your forefathers were all Hindus. you were by force uh, you were forced to accept Islam and become Muslims. So Mufti Kifayatullah Rahmatullah Ali went there and he told them that no, your parents, آپ کے والدین آپ کے آبا و اجداد سب بہادر تھے آپ بھی بہادر ہے یہ کوئی ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ بہادر آدمی جو ہے زبردستی سے اپنا دین کو جو ہے مذہب کو بدل سکتا ہے your parents your forefathers and sisters وہ all brave and they never took hiding from anybody. Is it possible that anybody, uh, people who are brave like you and your parents and your ancestors, they can take hiding and they can be forced to leave the religion? You were originally a Muslim. So it's, it's, it's, a, it's a lie. These Hindus are lying that you were Hindus before and now you are forced to become Muslims. And then village upon village, village, alhamdulillah, started accepting Islam. So Alhamdulillah, this was the fikr of Hazrat uh, uh, uh, Mufti Kifayatullah Rahmatullah Alayhi, where people started accepting Islam. And Alhamdulillah, at that moment in 1925, there was a conference in Hijaz, uh, in, in, in the Haramain. And the king of Saudi Arabia at that time, most probably King Faisal, he called uh, the ulama from different parts of the world. And Mufti Kifayatullah Rahmatullah went there and he emphasized upon the king that you must give, uh, you, you must allow freedom of expression in a Muslim country, in your country, in all Muslim countries, and that should be what we, we stand for. And secondly, uh, you must give uh, freedom of practicing whichever mazhab you want to practice. It must not be that you only imp you impose uh, Salafism or you impose uh, humbly mazhab on, on, on your people. And thirdly, you must safeguard and all the maqabir, all the qabrs and all the athari qadima, everything that has got to do with Islamic history, you must preserve that. You mustn't go about breaking it down and demolishing it and saying that this is bid'ah and this will lead to innovations, etc. So already in 1925, Mufti Kifayatullah Rahmatullah alay emphasized at the conference that this is what our deen teaches us, that there is no need to break down whatever is uh, Islamic history, etc. And there was a conference in Cairo also that subsequently that took place. At that conference also, Mufti Sahib then became, he attended, he came to Cairo, he became very, very ill. And uh, the king of, uh, of Egypt at that moment then came to visit him. And he emphasized, you know, that this is what we stand for. And uh, this is what you people must make sure. And they spoke about the unity of the Muslim Ummah, etc. Uh, on two occasions, Mufti Kifayatullah Rahmatullah Ali was jailed because of being part of the civil disobedience campaign that we want, uh, we are not going to cooperate with the government because this country belongs to uh, the Hindus and the Muslims. India belongs to the Hindus and the Muslims, therefore we are not going to cooperate. The British have come here and they have colonialized, colonized uh, uh, uh, India. And for 300 years they colonized it. So, and 50,000 ulama kiram were, were killed by the, by the, uh, uh, by the British. So uh, because of the civil disobedience campaign, campaign, the result was that Mufti Kifayatullah Rahmatullahi was put into jail. On one occasion, he was put into jail for six months. But while in jail, he, there were a lot of uh, people there, and he used to make the khidmat of the people, he used to wash the clothes of the people, he used to teach the people, he used to teach them Quran, etc. Uh, one alim says that I even uh, uh, studied hadith under Mufti Kifayatullah rahmatullah alayh. And uh, in this particular matter, manner, alhamdulillah, they used to make khidmat of deen even in, in jail. Then Mufti Sahib rahmatullah alayh started the Majlis Tahaffuz Palestine. And that was in order to safeguard the rights of the Palestinian and Palestine itself. And making fikr you know, conscientizing the people. Naturally, you in India, you can't do much uh, in terms of physical, but at least you can uh, mobilize the people, get the opinion of the people in favor that this what is happening, the Balfour Declaration in this week, uh, we, are, we are aware that the Balfour Declaration uh, uh, celebration took place by Israel, and that in reality was to take a land of a people for, for a people who don't have a land. So look at the caption, a land for a people who don't have a land. So the people who don't have the land were the Zionists, and they took the land of a people which belonged to the uh, Palestinians, and they usurped it from them. So in this particular manner, Alhamdulillah, Mufti Kifayatullah, Rahmatullah the Jamiatul Ulama Hind, etc., uh, they made fikr and they uh, whatever they could do within their means in terms of financial assistance, writing letters to the different Muslim kings of the time, uh, informing them that this what is happening is going to be, is going to have serious, serious consequences, etc. And Alhamdulillah, uh, we find that uh, this was, you know, the, the fikr of the ulama kiram, uh, our akabirin, uh, they were they were in the forefront in every level, whether it be Qadianism, whether it be Shiism, whether it be Christianity, whether it be Muslim becoming Hindus, whether it be mobilizing. Uh, Shaykh hind rahmatullah alayhi used to always say that Mufti Kifayatullah rahmatullah, you people are siyasat da or Mufti Kifayatullah, wo hai siyasat Meaning that you people know politics, but he is a strategist as far as politics is concerned. And on many occasions, when the Muslims uh, leaders, the, uh, those who are not ulama, they used to make decisions and they used to, uh, uh they used to conclude pacts uh, uh, with, the, with the Hindus. Mufti Kifayatullah Rahmatullahi was, used to be the only vocal voice. He would alert them that this what people are doing, this, these are the ramifications of your actions. And ultimately then that led to the formation of the ulama organizing themselves. So the lesson we learn from our kabirin that in every Maidan, in every field, they were in the forefront in order to defend Islam, propagate Islam, whether it be uh, Darulum, whether it be printing kitabs, uh, Talimul Islam, uh, uh, whether it be in politics, whether it be saving the Muslims from becoming Hindus or Christians or Qadianis, they were alhamdulillah in the forefront. Allah subhanahu wa ta'ala also give us all that same fikr and spirit. Uh, they never used to see time. Uh, they made qurbanis. Uh, day and night. Uh, and alhamdulillah, uh, today we are enjoying the fruits of their, their qurbani, their sacrifices.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 میں بیان فرمایا اور قرآن کریم کی شان بیان فرمائی اور مولانا حیدر صاحب نے ہمارے اکابرین بزرگ بڑے اور مشائق جو گزر چکے ہیں جنہوں نے اپنا ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کی خدمت کے لیے مسلمانوں کی خدمت کے لیے علم اور عمل کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا ان میں سے حضرت مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ کے حالات آپ کو سنائیں ہمارے بعض اکابر وہ تھے جو پاکستان کے بنانے کی حمایت کرتے تھے کہ پاکستان بننا چاہیے ان میں حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور حضرت مفتی مولانا سید سلیمان ندوی اور دوسرے حضرات تھے اور ہمارے وہ اکابر اور بزرگ جو ہندوستان میں رہے تھے پاکستان بننے کے بعد پاکستان نہیں آئے تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی کفایت اللہ اور حضرت مولانا احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح دوسرے بڑے بڑے اکابر ان میں شامل تھے ان سب سے جو ہندوستان میں رہے تھے اور جو پاکستان آئے تھے ان سب سے اللہ تعالی نے دین کا بہت بڑا کام لیا تھا علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ اندازہ ہوا جنگ عظیم دوم کے بعد جو جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم سن انیس سو پینتالیس میں ختم ہوئی تھی فورٹی فائیو میں جب جنگ عظیم میں پتہ چلا کہ برٹش برٹش گورنمنٹ ہندوستان کو پاکستان ہندوستان کو چھوڑنے والا ہے جانے والا ہے تو ہمارے وہ اکابر اور بزرگ جو سیاست میں حصہ لیتے تھے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہندوستان میں اکثریت ہندوؤں کی ہے اور جب اکثریت ہندو کی ہے پاکستان بنے یا نہ بنے دونوں صورتوں میں ہندو کی اکثریت ہے اس لیے انہوں نے جو ہندو لیڈر ہے گاندھی نہرو مسٹر پٹیل وغیرہ وغیرہ ان پر زور دیا اور ان سے لکھوایا کہ آزادی کے بعد ہندوستان کا قانون سیکولر ہوگا سیکولر کا ایک مطلب یہ ہے دین دشمنی یہ مطلب نہیں سیکولر کا مطلب کوئی خاص دین یہاں را نافذ اور رائج نہیں ہوگا سب کو مذہبی آزادی ہوگی مذہبی آزادی کے تحت جو کام کرنا چاہتے ہیں مسلمان کر سکتے ہیں مدرسہ بنانا چاہیں مسجد بنانا چاہیں تبلیغ کا کام کرنا چاہیں قرآن کریم کو چھاپنا چاہیں جو کام دینی کرنا چاہتے ہیں آزادی سب کو آزادی جس پر دستخط کرا لیے تھے جب پاکستان بن گیا اور جو پاکستان کی حمایت کرنے والے علماء ہیں وہ پاکستان آ گئے اور پاکستان کے بارے میں یہ بار بار کہا گیا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے یہاں اسلام ہوگا تو وہاں جو انتہا پسند ہندو ہے وہ مطالبہ کرنے لگے کہ جب پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے تو یہاں ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت ہے یہاں بھی ہندوازم ہوگا اور ہندوؤں کا قانون ہوگا جب یہ بات چلی تو ہمارے اکابر مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی مولانا احمد سعید صاحب سعید احمد صاحب یہ سب حضرات نہرو اور گاندھی کے پاس گئے کہ آپ نے تو ہمارے سامنے دستخط کیے ہیں کہ ملک کا قانون سیکولر ہوگا ابھی آپ ہندویزم کی بات کر رہے ہیں تو گاندھی نے کہا اور نہرو نے کہ جب وہاں پاکستان میں اسلامی قانون کی بات ہو رہی ہے اسلام کی بات تو یہاں ہندو کی بات ہوگی تو مفتی کفایت اللہ صاحب اور یہ حضرات نے فرمایا کہ پاکستان کے بننے پر دستخط تو آپ نے کیے ہم نے نہیں کیے اگر ہم دستخط کرتے تو پھر آپ کہتے کہ آپ اپنے پرانے معاہدے سے بھٹ گئے واقعی پاکستان پر دستخط کرنے والے جیسے مسلم لیگ تھی اسی طرح گاندھی نہرو نے بھی دستخط کیے اس نقطے پر وہ پھنس گئے اور الحمد وہی قانون ہندوستان میں چل رہا ہے جس کے تحت جس جگہ مسلمان چاہتے ہیں مدرسہ مسجد خانقاہ دینی کام کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی اعتراض کرے کورٹ میں جائے تو بھائی قانون سیکولر ہے سیکولر کا مطلب ہے ہر مذہب کو آزادی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اکابر سے بزرگوں سے علماء کرام سے بہت کام لیا اور اب ہم اب ہم دیکھتے ہیں جیسے یعنی پاکستان میں دین مدارس اور دین کے سب کام آزادی سے ہوتے ہیں اسی طرح ہندوستان میں بھی ہوتے ہیں وہ لڑائی جھگڑی تو الگ بات ہے وہ تو عوام کی بات ہے لیکن قانون کی روشنی میں قانون کی نظر میں سب دینی کام کر سکتے ہیں جیسے مولانا حیدر صاحب نے فرمایا کہ مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ سیاست دان نہیں تھے سیاست تھے یعنی سیاست سیاسی لوگوں کو بنانے والے تھے انتہائی ہوشار عقل مند تھے اور فتوہ لکھتے تھے بہت مختصر اور جامع بہترین فتوہ لکھتے تھے اور جیسے انہوں نے فرمایا انیس سو انیس میں جب حالات ایسے بن گئے کہ ترکی کی حکومت ختم ہونے والی تھی خلافت عثمانیہ اور مسلمانوں کے ممالک ایک ایک ہو کر کے ٹوٹنے والے تھے ممالک ٹوٹ ملک ٹوٹنے والے تھے تو اس وقت انہیں علماء نے سوچا کہ مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے تو جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی اور جیسے بتایا عارضی صدر حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ اور پھر بعد میں مستقل صدر وہی بن گئے تو یہ ہمارے اکابر تھے اور ان اکابر نے ہر لائن میں بڑی خدمت اللہ تبارک و تعالی نے ان سے لی ہے اللہ تبارک و تعالی ان سب کی قبروں پر نور اور روشنیاں بھرسا دے اور ہمیں ان کی اتباع تابداری ان کی نقش قدم پر ان کی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے یہ سب ایسے حضرات تھے دنیا ان کے سامنے نہیں تھی دین ان کے سامنے تھا دنیاوی لحاظ سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی میں تو تنخواہ دار آدمی ہوں دیکھو پانچ سو روپے تنخواہ لیتا ہوں اور پانچ سو کی تنخواہ ایسی تھی کہ ان کے اوپر قرضہ ہوتا تھا ایک سے قرضہ لیتے تھے پرانا قرضہ ادا کرتے تھے پھر نیا قرضہ ہوتا تھا مہمانوں کی کثرت مہمان بہت آتے تھے دینی کاموں پر خرچ کرتے تھے اس کی وجہ سے بیچارے مقروض رہتے تھے اپنا مکان بھی ان کے پاس نہیں تھا حضرت مولانا حسین احمد مدنی مدرسے کے مکان میں رہتے تھے اور اسی مکان میں ابھی ان کے صاحبزادے مولانا ارشد مدنی رہتے ہیں یہ وہی حضرت مدنی والا مکان ہے ان کا جو کچھ تھا وہ دین کے لیے تھا تاکہ دین کو فائدہ پہنچے حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ جن کو تین ممالک سے بڑے بڑے ایوارڈ ملے تھے جو ملین بلین کے بنتے ہیں سعودی عرب کی طرف سے اور امارات کی طرف سے اور برونائی کی طرف سے اور پتہ نہیں اور کہاں کہاں سے لیکن ان کا حال یہ تھا کہ جو ان کو جو ایوارڈ ملتا تھا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے اس کو ٹچ نہیں کرتے تھے بلکہ زبانی فرماتے تھے فلان جگہ کے غریب ہیں فلان جگہ کے مسلمانوں کو اتنا دے دو فلان جگہ کے مسلمانوں کو اتنا دے دو خود ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے اور کرائے کے مکان میں رہتے تھے لکھنؤ میں کرائے کا مکان تھا اور یہ مختلف حضرات نے بتلایا ہے کہ صبح کے ناشتے میں رات کی باسی روٹی کھاتی تھی چند ایک ٹکڑا چائے کے ساتھ کھاتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں برکت سے ان انہیں حضرات کی کوششوں سے اور محنتوں سے یہ دین ساؤتھ افریقہ امریکہ آسٹریلیا تک پہنچائے ہیں یہ اخلاص کی خوشبو ہے اخلاص عدل انصاف اس کی ایسی خوشبو ہوتی ہے جو خوشبو پھیلتی رہتی ہے پھیلتی رہتی ہے جو کام ریاکاری کے لیے دکھاوی کے لیے کیا جائے وہ کام جلدی ختم ہو جاتا ہے جو کام اخلاص کے ساتھ ہو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اخلاص کی برکت سے وہ کام ترقی کرتا رہتا ہے وہ مسجد جس کی بنیاد اخلاص اور تقوی پر رکھی گئی ہے آپ اس میں کھڑے ہو جائیے وہ والی مسجد جو مسجد قبا ہے اب تک موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتی رہے گی مسجد نبوی کا بھی یہی حال ہے اخلاص والا کام اللہ تبارک و تعالی چلاتے ہیں جو ریاکاری دکھاوی کے لیے ہو اس کو اللہ تبارک و تعالی مٹاتے ہیں تو شاعر کا شعر ہے أولئك آبائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع یہ ہمارے باپ دادا تھے فجئنی بمثلہم تم بھی ان کی نظیر ان کا مثل پیش کرو اذا جمعتنا یا جریر المجامع جب مجلس میں ہم جمع ہو جائے مجلس ہم کو جمع کرے وہ جریر آپ ان کی مثال ان کی نظیر پیش کر دیں اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جن کا ذکر آپ نے مختصر سنا وہ جب مالٹی کی جیل سے واپس آئے تقریباً چار سال پونے چار سال وہاں مالٹے میں سخت سردی کے موسم میں یورپ میں مالٹا ایک جگہ ہے وہاں جیل میں تھے نے واپس آنے کے بعد کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ قوم کو کچھ پیغام دے دیں تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مالٹا کی جیل میں میں دو چیزوں اور دو نتائج تک پہنچ چکا ہوں دو چیزیں میرے ذہن میں آئی ہیں ایک تو یہ مسلمان قرآن کریم سے دور ہے قرآن کریم کو اپنانا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت قرآن کریم پر ایمان لانا قرآن کریم کی دعوت نشر و اشاعت قرآن کریم پر عمل قرآن کریم کی تجوید قرآن کریم کا علم قرآن کریم پر عمل یہ ہمیں کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے اگر آپس کا اختلاف ہو تو ان اختلافات کو درسگاہ تک اور ان اختلافات کو اپنی حدود تک رکھنا چاہیے دشمن کے مقابلے میں ایک ہو باہر ایک ہو یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا پیغام تھا اور جو ہمارے مدارس کھلے ہیں ان یعنی مدارس کا مقصد بھی قرآن کریم کی خدمت ہے جتنی علوم علم ہے تفسیر ہے حدیث ہے فقہ ہے دوسرے علم ہے سب قرآن کریم کی خدمت کے لیے قرآن کریم ہماری سمجھ میں آئے اور ہم اس پر عمل کریں تو مسلمان کے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے اور مسلمان کی کامیابی کی بات ہے جیسے مفتی عبد القادر صاحب نے کہا کہ عمل قرآن کریم پر ہم نہیں کرتی دور ہے میراث کا مسئلہ انہوں نے بتلایا میراث کے مسائل میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے بہنوں کو لوگ حصہ نہیں دیتے جو بھائی منیجر بن جائے بس وہی سب چیزوں پر قابض بن جاتا ہے دوسروں کا حق نہیں مانتے حالانکہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے اور سب کے لیے ایک پل کی طرح ہے دنیا میں دنیا کی فکر نہیں کرنا چاہیے دنیا میں بیٹھ کر آخرت کی فکر کرنا چاہیے ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں آخرت سے غافل دوسرے کا حصہ لیتے ہیں دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں دوسروں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں ہماری مثال پھر ایسی ہے جیسے بعض لوگوں نے بعض حضرات نے فرمایا ہے جیسے آدمی کیپ ٹاؤن جا رہا ہو اور راستے میں کوئی خوبصورت اسٹیشن آ جائے پارک آئے اور وہ اس پارک کے اندر کھیل کود میں مشغول ہو جائے منزل مقصود جو منزل ہے وہ بھول جائے تو ہم کہیں کہ تم تو بے وقوف ہو جس جگہ تم کو جانا ہے جس جگہ کے لیے تم کو تیاری کرنی ہے اس سے تم غافل ہو گئے اور دنیا میں ایسے لگ گئے کہ دنیا کی مشغولی کی وجہ سے منظر مقصود کو بھول گئے تو وہ لوگ بھی دنیا میں نہیں رہے جو کہتے رہتے تھے جیسے عبد الملک ابن مروان کے بارے میں ولید ابن عبد الملک اور ہارون الرشید کے بارے میں آیا ہے کہ وہ کہتے تھے او بادلو بادلو جہاں تم کو برسنا ہے برسو جہاں تم برسو گے وہاں میری حکومت ہوگی وہاں میری حکومت ہو وہ لوگ بھی دنیا میں نہیں رہے ہارون الرشید کی وفات کا وقت تو ابھی نہیں آیا تھا بیمار ہو گئے اور بیماری خطرناک تھی اس زمانے میں ڈاکٹر لوگ تو نہیں تھے حکیم ہوتے تھے اور حکیم قارورہ دیکھتے تھے قاروری کا مطلب شیشے میں پیشاب کرتے تھے اور وہ حکیم دیکھتا تھا تو اس سے معلوم کرتا تھا کہ کیا صورت حال ہے تو ہارون الرشید نے شیشے میں پیشاب کیا بوتل میں اور ایک مشہور ہوشیار حکیم کے پاس بھیجا اور اس کو بتایا کہ یہ مت بتاؤ کہ یہ کس کا ہے بتاؤ ایک مریض کا یہ قبرہ پیشاب ہے اس کو دیکھ لو اس مریض کا کیا حال ہے وہ حکیم صاحب نے اس کو دیکھا پوچھا کس کا ہے بس ہے ایک مریض کا ہے تو حکیم صاحب نے کہا کہ اس مریض سے کہیے کہ آخرت کی تیاری شروع کرے بظاہر اس کے حالات اچھے نہیں ہیں خیرود الرشید کو بتایا گیا کچھ بعد کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو یہ جو ہم دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں بے انصافی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے کے حق کو نہیں مانتے نماز روزی سے غفلت کرتے ہیں اس میں بھائیوں ہماری مثال ایسی ہے جیسے کوئی خوبصورت پارک کو دیکھ کر کے اس میں مشغول ہو جائے اور جہاں اس کو جانا ہے منزل مقصود اس منزل مقصود سے غافل ہو جائے الا یامل له عمل جو يؤديه الى اجل قصير او آدمی جس کی امید بہت لمبی ہے یؤدیہ الى اجل قصیر نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا ٹائم مختصر ہے چھوٹا ہے آپ کی موت قریب ہے یؤدیہ الى اجل قصیر فلا یعمل له عمل طویل یؤدیہ الى اجل قصیر وہ تری کا مکان قبر کفل القبور تم خوش ہوتے ہو اور موت روزانہ تری کا مکان قبر فی القبور آپ کی قبر کی جگہ آپ کو دکھاتی ہے قبروں میں کہ یہاں تم کو بھی آنا ہے اتنے غافل مت ہو تم کو بھی قبر کی طرف آنا ہے وَسَيُسْلَبُ كُلُّ مَا جَمَّعْتَ فِيهَا المعیر جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تم سے چھین لیا جائے گا تم ایک کفن لے کر کے قبر میں جاؤ گے قیریت ان تو رد جیسے مانگے کی چیز ہے اس کو مالک کی طرف واپس کیا جائے حضرت ام سلیم کا ایک بہت پیارا بچہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے یا ابا عمیر ما فعل المغیر ابو عمیر تمہاری بلبل کا کیا ہوا بلبل جو رکھی تھی اس کا کیا ہوا تو اس کا انتقال ہو گیا حضرت ام سلیم نے اس کو سنبھالا غسل دیا رکھا شوہر آیا حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ ابو طلح رضی اللہ عنہ نے سوال کیا بچے کا کیا حال ہے کہنے لگی آرام سے ہے وفات پا چکا تھا کہا آرام سے ہے واقعی جب وفات پا گیا تو آرام ہو گیا پریشانی بیماری کی پریشانی ختم ہو گئی اسی رات کو شوہر بیوی سے ملا بھی اور جب صبح ہوئی تو صبح کے وقت حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ حضرت ابو طلحہ اپنے شوہر سے کہا دیکھو اگر کسی کے پاس مانگی ہوئی چیز ہے اور مالک مانگ لے کہ میری چیز دے دو اس لیے کہ تم کو میں نے استعمال کے لیے یہ چیز دی تھی تو استعمال کرنے والے کو انکار کرنا چاہیے ابو طلحہ نے کہا نہیں جب مانگنے کی چیز ہے واپس کرنا چاہیے تو حضرت ام سلیم نے کہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچے دیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور امانت دیا تھا امانت تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت واپس لے لی اس کا انتقال ہو چکا حضرت ابو طلحہ بہت پریشان ہوئے کہ رات کو تو ہم ملی بھی ملاپ بھی ہو گیا اور اس نے مجھے نہیں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سنایا واقعہ سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں جو رات کا ملاپ ہوا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بچہ عطا کریں گے جس بچے سے جس بچے کے خاندان میں سات یا نو حافظ اور عالم ہوں گے چنانچہ ایسا ہوا بعد میں بچہ پیدا ہوا عبداللہ اس کا نام رکھا گیا اور ان کی اولاد میں پھر سات اور نو حافظ اور عالم اللہ تعالیٰ نے رکھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا اس لیے حلال حرام کا فرق کرنا چاہیے اچھے اور برے کی تمیز کرنی چاہیے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ اسی ہفتے میں ہمارے ایک دوست کبھی مجلس میں بھی آتے تھے انیس صاحب اصل پاکستان کے تھے اور زکریہ پارک میں بچوں کی وجہ سے آئے تھے تاکہ بچے دینی تعلیم حاصل کریں تو کچھ بچے یہاں پڑھتے تھے ایک بچہ آداد بل میں پڑھتا تھا میکینکل انجینئر تھے کام کو چھوڑ کر یہاں آئے تھے اور یہاں رہتے تھے اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ بس میری اجل قریب ہے آئی آئی ہوئی ہے تو یہ تین چار دن دو تین دن پہلے اچانک ان پر دل کا حملہ ہوا اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے لیے تو اچھا ہوا سفر میں علم کے حاصل کرنے میں بچیاں بھی پڑھ رہی تھیں بچیوں کے مدرسے میں بچے پڑھ رہے تھے بچوں کے مدرسے میں خود بھی پڑھ رہے تھے لیکن جدائی کا غم تو ان کے بچوں کو مسافری کی حالت میں جبکہ یہاں ان کا کوئی نہیں تھا اور انتقال ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لقت فی رسول اللہ عصرۃ الحسنت آپ سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ اور بہترین اقتدا تابیداری ہے تم مصیبت کو مت دیکھو تم اپنی حالت کو مت دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے اونچے درجے کے تھے اس پر سب کا اتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخرہ میں پوری اولاد آدم کا سر سردار ہوں اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں یہ حقیقت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھ چیزوں کے ساتھ فضیلت دی ہے جو دوسروں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں ایک اس میں ختم نبوت بھی ہے ایک یہ کہ <clears throat> مجھے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا ہے اور دوسری خصوصیات ہے جو آپ حضرات نے سنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کے سردار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کہ جس وقت ماں کے پیٹ میں تھے تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میرے بدن سے ایک روشنی نکلی جس روشنی کے نتیجے میں بسرا جو شام کا پہلا شہر ہے بسرا روشن ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات جب ولادت کی رات تھی تو کسرا کے محل سے چودہ کنگورے یعنی چودہ اینٹیں گر گئیں ایک ہزار سال تک جو آگ نہیں بجھی تھی وہ اس رات کو آگ بھی بج گئی جو ساوا کا دریا اور ساوا کا کی حوض کبھی خشک نہیں ہوا تھا وہ خشک ہو گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے واقعات تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اونچی شان لیکن کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین و اول آخرین ہے خاتم النبیین ہے ختم بی النبیون وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے والد کا انتقال ہوا جب ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے پیٹ میں حمل تھا باپ اللہ تعالیٰ نے لے لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمن بی بی مدینہ منورہ گئی تھی رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جب واپس آ رہی تھی تو ابوا نامی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھ سال تھی ماں کا انتقال ہو گیا دیکھو مسافری کی حالت مسافری کی حالت میں باپ کا انتقال پہلے ہوا ماں کا انتقال اسی وقت ہوا اور سرپرستی نگرانی کرنے والے عبد المطلب تھے ان کے دادا جب عمر آٹھ سال کی عمر ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا دادا بھی گئے ماں بھی باپ بھی تو لقت کا لکم فی رسول اللہ عصوت الحسنۃ اگر کسی پر کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا تو کوئی انسان نہیں ہو سکتا جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر اور مثل نہیں مخلوق میں سب سے بہتر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اللہ تبارک و تعالی یہ دکھاتے ہیں کہ کام چلانے والا میں ہوں رزق لینے والا میں ہوں نگرانی کرنے والا میں ہوں اس لیے مجھ پر اعتماد کرو میرے قانون پر چلو میرے طریقے پر میرے نبیوں کی طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی میں تم کو اطمینان دیں گے تمہاری زندگی میں تم کو اللہ تعالی خوشی نصیب کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا حضرت ابراہیم تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کی وفات پر غمگین ہیں یہ نہیں فرمایا ہم آپ کی موت پر غمگین ہیں فرمایا ان نا یا ابراہیم المحظون ہم آپ کی جدائی پر مغموم ہیں جو غم ہوتا ہے وہ جدائی کا غم ہوتا ہے وفات کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی اپنے مقام اور اپنی جگہ پر پہنچ گیا اور اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی خوش قسمت دنیا سے چلا جائے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خوبصورت ملک ہے جہاں سب لوگ جانا چاہتے ہیں اور وہاں کسی کے والد پہنچے پیچھے جو اس کے بچے ہیں اس کی بیوی ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ وہاں گیا اب وہاں سے وہ ہمارے لیے ویزے کا انتظام کریں گے ہم کو بھی بلائیں گے جیسے وہ مزے کر رہے ہیں اس لیے کہ ملک ایسا ہے کہ وہاں باغات ہے بنگلے ہیں آسانیاں ہیں امن امان ہے خوشی ہے سکون ہے اطمینان ہے ہم بھی وہاں جا کر کے اطمینان و سکون سے رہیں گے وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ کیوں وہاں گئے ہاں جدائی کا غم ہے کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے اسی طرح اس کی بھی یہی مثال ہے جو گیا ہے اور اچھی حالت میں گیا کلمہ پڑھ کر گیا اللہ کے راستے میں گیا دین پر چلنے والا تھا اور چلا گیا پیچھے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی ان کے پاس اپنے اپنے وقت پر جانے والے ہیں لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا اگر دنیا کسی کے لیے ہمیشہ ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مناسب اور لائق ہے کہ وہ دنیا میں رہتے لیکن یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ بیان کر رہا تھا کہ جو دنیا میں رہتے ہیں اور یہ دنیا میں سوچتے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز نہیں ہے جو ہماری مرضی ہے وہ کرتے رہیں گے وہ اصل میں حقیقت میں <clears throat> اپنی منزل مقصود سے غافل ہے اپنے منزل مقصود سے غافل نہیں ہونا چاہیے اس لئے حضرت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے تھے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإتائذ القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ اس کو خطیبوں کو چاہیے کہ جمعے کے خطبے میں آخر میں یہ پڑھیں اس لیے کہ قرآن کریم کی یہ ایسی آیت کریمہ ہے جس نے بہتری اور بھلائیوں کو جمع کیا ہے ان اللہ یأمر بالعدل یقیناً اللہ تعالی عدل کا انصاف کا حکم دیتے ہیں اب انصاف دو قسم کا ہے انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقوق میں انصاف بندوں کے حقوق میں بندوں کے ساتھ انصاف اور جو عبادات آدمی کرتا ہے اس کے ساتھ انصاف انصاف کرے گا تو آخرت بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے انصاف والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا دائیں طرف ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں بائیں طرف ابن عباس بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا بائیں طرف ابو بکر صدیق ہے دائیں طرف یمین میں ابن عباس یا ایک عربی ہے دوسری دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں جانب جو ہے اس کا حق ہے لیکن وہ چھوٹا ہے یا دیہاتی ہے فرمائے اگر آپ کی اجازت ہو تو بائیں والے کو دے دوں ابو بکر صدیق کو ابن عباس نے فرمایا اور عربی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بچا ہوا پانی سب سے پہلے ہم لینا چاہتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دیا جو دائیں والا ہے انصاف ہر کام میں انصاف بیٹوں کے بارے میں بھی انصاف لڑکیوں کے بارے میں بھی انصاف اپنے انصاف پر آدمی قائم دائم رہے جنگ بدر غزوہ بدر ہو رہا ہے مقابلے میں عطبہ شیبہ اور ولید نکلے دوسری طرف انہوں نے کہا ہمارے مقابلے کے لیے بھیج دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پر عمل کیا اپنی تین رشتہ داروں کو ابو عبیدہ حمزہ حضرت علی جس میں حضرت ابو عبیدہ زخمی ہوئے اور پھر راستے میں ان کا انتقال ہو گیا انصاف کی بات یہ ہے جب بدر میں فدیہ اور لے لیا جاتا تھا فدیہ کا مطلب فائن دے دو تاکہ تم کو چھوڑ دیں تو کسی نے کہا حضرت عباس کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے نہیں لینا چاہیے فرمائے نہیں ان سے ڈبل لیں گے اپنے آدمی سے ڈبل لے لیا اپنے چچا سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سود ختم جس کا کسی کے اوپر سود کی رقم ہے وہ معاف ختم سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی سود کا اعلان کیا کہ وہ ختم کوئی کسی سے زیادہ نہیں لے سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انصاف پر چلتے تھے اللہ کی حقوق میں بھی انصاف بندوں کی حقوق میں بندوں کے ساتھ بھی انصاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا رضی اللہ عنہ کہ ان کے ایک بیٹے نے جوس پیا اور وہ شراب تھا ان پر گورنر نے کوڑے لگائے لیکن چھپکے سے کوڑے لگائے لوگوں کے سامنے نہیں لگائے حضرت عمر نے فرمایا نہیں ان کے اوپر لوگوں کے سامنے کوڑے ان کو لگانا چاہیے جیسے دوسروں کو لگاتے ہیں ان کو بھی لگانا چاہیے اور پھر کوڑوں کی وجہ سے ان کا انتقال نہیں ہوا جیسے مشہور ہے بلکہ کتابوں میں آتا ہے اتفاقا کچھ مدت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا جب تک مسلمانوں میں انصاف تھا تو مسلمانوں کا کام ٹھیک ٹھاک چلتا رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں واقع لکھا ہے یہ بیان کرتا ہوں تو پھر بند کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غسان کا جو بادشاہ تھا حاکم تھا وہ مسلمان ہوا مسلمان ہونے کے بعد وہ حج یا عمرہ کر رہا تھا اور اس کے ادار پر ایک دیہاتی کا پاؤں لگ گیا اس کی ادار پر جب پاؤں لگا تو جو حاکم تھا اس نے اس دیہاتی کو تھپڑ لگایا دیہاتی نے شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر نے فرمایا اس کو بلایا کہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جس کو تپڑ لگائے اس کو تپڑ لگایا جائے گا تو یہ دیہاتی آپ کو تھپڑ لگائے گا یہ قانون میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے سب کے لیے ہے انصاف یہی ہے اس نے کہا ایک دیہاتی مجھے پخت تھپڑ لگائے گا اس کے دل میں تکبر تھا تکبر جب تک ختم نہ ہو اس وقت تک صحیح کام آدمی نہیں کر سکتا حضرت عمر نے فرمایا مسئلہ تو یہی ہے کہ یہ معاف کرے تو ٹھیک ہے معاف نہ کرے تو شریعت کا حکم یہ ہے تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ لے کہتے ہیں کہ اس اس نے نے وہ چلا گیا اسلام کو چھوڑ دیا لیکن بعد میں بہت افسوس کیا وہ جو غسان تھا حاکم تھا اس نے بہت افسوس کیا اور یہ اشعار بھیجے یہ اشعار پڑے فيها لو صبرت لها ضرر میں نصرانی بن گیا حق دین کے بعد اور مجھے تپڑ لگتا تو اس میں کوئی ضرر نہیں تھا تپڑ بھی نہ لگتا وہ معاف کرتا لیکن تکبر کیا وَأَدْرَكَنِي فِيهَا لِجَاجُ حَمِيَّةٍ فَبِعْتُ لَهَا الْعَيْنَ السَّحِحَةَ بِالْعَبَرِ اور مجھ کو جاہلیت کی زد نے پکڑ لیا میں نے زد کر لی اور میں نے صحیح آنکھ کو بیچ دیا اور نابینا اور کانی آنکھ کو میں نے لے لیا غلط دین میں نے لے لیا صحیح دین میں نے چھوڑ دیا فیال امی لم علی ولی تنی قاله عمر کاش میری ماں مجھ کو نہ جنتی اور کاش میں اس قول پر عمل کرتا جو حضرت عمر نے کہا تھا تو انصاف کا حکم ہے اپنوں کے ساتھ بھی انصاف کریں گے دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ بھی انصاف کریں گے یہ ان اللہ بالعدل اللہ تبارک و تعالی انصاف کا حکم دیتے ہیں حضرت ابو بکر نے فرمایا میں اتنا وظیفہ لوں گا جس میں صرف کھانا پینا ہو جائے ان کی بیوی نے تھوڑا تھوڑا بچایا اور حلوہ بنایا کچھ مدت کے بعد تو حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ حلوہ کہاں سے آ گیا یہ میں نے ایک ایک پیسہ سیٹ بچایا اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا گزارا اس سے کم میں بھی ہوتا ہے اس لیے وہ ایک ایک پیسہ اپنے خرچے سے کم کر دیا یہ انصاف ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ شریح قاضی کے سامنے ہیں شریح قاضی اور اپنی کسی معاملے میں دو گواہ پیش کیے اپنے دعوے پر دو گواہ پیش کی ایک حضرت حسن اور ایک قمبر غلام جو ان کا غلام آزاد ہو چکا تھا شریح قاضی یہ نہیں کہا حضرت علی آپ کی بات تو بہت پکی ہے اس لیے کہ آپ تو جنتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جنتی اور یہ نہیں فرمایا کہ حضرت حسن وہ بھی جنت کا بادشاہ ہے اور جنت کا وہ ہے جنت کا رہنے والا ہے فرمایا حضرت شریح نے حضرت علی سے بیٹے کے گواہی باپ کے لیے قبول نہیں میں نہیں کرتا اور قمبر غلام آزاد ہو چکا ہے ایک آدمی کو گواہی نہیں چلتی حضرت علی نے فرمایا آپ ایک جنتی کی قد گواہی کو قبول نہیں کرتے حضرت حسن جنتی ہے فرمان لے کہ قانون یہی ہے انصاف اور قانون یہی ہے بس قانون پر ہم چلتے ہیں تو حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا میں امیر المومن ہوں نہیں جو انصاف ہے جو قانون ہے قانون پر ہم چلیں گے اس میں ہمارے لیے خیر ہے اور جب اس پر ہم چلیں گے تو ہماری آخرت بہتر ہوگی اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ان اللہ بالعدل اس آیت کریمہ کو انہوں نے آخر میں رکھا خطبے کے آخر میں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دین کا خلاصہ بیان فرمایا ہے جیسے میں نے کہا عدل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں بھی برابر تھی چار رکتے ہیں تو چار پڑھیں گے دو رکعتیں ہیں تو دو پڑھیں گے دس رکعتیں ہیں تو دس پڑھیں گے یہ انصاف عدل ہے اور بندوں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 إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب كريم هم سبك کے گناہوں کو فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما خیر اور برکات سے سب کو مالا مال فرما سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما حرام سے سود کی نحوس سے سب کی حفاظت فرما خیر اور برکات نصیب فرما ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا فرما ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ دے دیں ہماری بصیرت اور بصارت میں اضافہ فرما دیں شرور اور فتنوں سے حفاظت فرما دیں ایمان کامل کے دولت سے سب کو نواز دیں جہاں جہاں دنیا میں مسلمان رہتے ہیں ان سب کی جان مال عزت ایمان آبرو اور دین کو محفوظ فرما اے رب کریم سب کی دین کی حفاظت فرما اے رب کریم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما حرام سے سود کی نحوست سے سب کی حفاظت فرما دنیا اور آخرت کی خیر سب سب کو نصیب فرما شیطان اور نفس کی لفظوں سے سب کی حفاظت فرما ایمان کامل مل کے سب کو نواز دیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہوں یا ان کا ہماری اوپر حق ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما ہر شر سے سب کی حفاظت فرما ہمارے طلبا ہماری اولاد کو دین کی خدمت کے لیے دین کے لیے قبول فرما دے جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں اے رب کریم ان سب کی جان مال عزت ایمان آبرو دین کی حفاظت فرما سب کی اولاد کی حفاظت فرما پوری دنیا میں حق کی دین مدارس مساجد مکاتب معابد معاہد خانقاہوں تبلیغ جماعت دین تنظیم و سب کی حفاظت فرما سب کو اچھے کام کرنے والے میسر فرما ہے رب کریم شیطان نفس کی لغزشوں سے سب کی حفاظت فرما ہمارے حافظوں میں برکت عطا فرما التفق فی الدین سب کو نصیب فرما جو ہمارے درمیان یا متعلقین اور دوست و احباب میں بیمار ہیں ان سب کو کامل عاجل نصیب فرما جو وفات پا چکے ہیں خصوصاً ہفتے میں یعنی سب ان سب کی مغفرت فرما دے سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دے پسماندگان کو صبر عطا فرما دے ہے رب کریم ہماری طرف سے ہمارے اکابر ہمارے والدین ہمارے مشائق ہمارے اساتذہ کو خیر عطا فرما دے جنت میں ان کے درجات بلند فرما دے ہمیں ان کے فیض سے مستفید فرما دے اے رب کریم ہر ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل قبول فرما دے اور سب حاضرین کو ہر قسم کی دنیاوی دینی اخروی ظاہری باجنی روحانی جسمانی برکات سے نواز دیں صلی اللہ علیہ محمد